حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو رنگ لیا کرو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو یہ دونوں روایتیں غیر محفوظ ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ستتر